اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ وصحبہ وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں گروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایٹین ایئرس تک سول قائم رہا ہے ان کے درمیان میں لڑائی سول وار ایٹین یرز تک قائم رہا اور اتنا وہ آپس میں لڑ رہے تھے جگڑ رہے تھے کہ مدینے کے لوگ اب لڑتے لڑتے تھک چکے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آئے ہماری آپس کی لڑائی کو ختم کرے ہمارے اندر آپس کے اندر صلح سمجھوتا کرائے اتحاد و اتفاق کی ہمیں دعوت دے اور یہ جو قبائلی لڑائیاں چل رہی تھی ان کا جو یہ ٹرائبل وار ان کے درمیان میں تھا اسے کوئی والا ہو ایک مرتبہ پھر مدینہ منورہ میں اتحاد و اتفاق ہو اور اتحاد اور اتفاق کا ایگزسٹنس ہو اس کی فکر میں روگ لگے ہوئے تھے ایگزیکٹلی اس ٹائم پر بلکہ اس پرائم ٹائم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کروائی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائگریشن کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں ایک ایسے وقت میں جب لوگ اتفاق کے لیے ترس رہے تھے کہ اب یہ لڑائیاں ختم ہو جائے آپس کے اندر صلح سمجھوتا ہو جائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے اور مدینہ جانے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ ان کے درمیان میں اتحاد کی ضرورت ہے ان کو جوڑنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا کہ لوگوں کیا تم نہیں چاہتے ہو آپس میں مل جل کر رہو آپس میں پیار ہو محبت ہو اتفاق ہو ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائے لوگوں نے کہا آپ ہمارے مسیحا بن جائیے آپ ہمارے درمیان میں جوڑ پیدا کیجئے ہم تو چاہتے ہیں یہ لڑائی اب ختم ہو جائے اور لوگوں کے درمیان میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم تیار ہو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو میں تمہیں جوڑنے کی کوشش کروں گا اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان لوگوں کے درمیان میں کہا ایک ٹریٹی تیار کی جائے گی ایک ایسا اتحاد نامہ تیار کیا جائے گا چنانچہ ففٹی فور آرٹیکلز پر مشتمل ایک ٹریٹی کو تیار کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آرٹیکلز کو ساتھ سامنے رکھ کر اس ٹریٹی کو سامنے رکھ کر لوگوں کو اتحاد و اتفاق کی دعوت دے اور سب سے پہلا کام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں کیا وہ مواخات کا کام تھا بردرہڈ کا کام تھا مکہ کے مہاجروں کو مدینہ کے انساریوں کو ایسا جوڑا ایسا جوڑا کہ ان لوگوں کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا تو گویا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے اس نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اس کی مثال ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے یہ مدینہ طیبہ میں جہاں اختلاف تھا وہاں پر مواخات کا اور بھائی چارگی کا سبق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر پورے عالم کے اندر رحمت کا بیج جبو دیا ہے تو یہ قرآن نے جست یوں نہیں بیان کر دیا آج اس چھوٹے سے ٹائم میں میں آپ کو پروف کروں گا تاریخ کی روشنی میں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین کہا گیا آپ واقعتا رحمت للعالمین تھے اور کس طرح رحمت کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو جوڑ کر رکھ دیا مدینہ طیبہ کا مواخات اور وہاں کا بردرہڈ ہمارے لئے ایک اگزامپل ہے انسان تو انسان آپ نے جانوروں تک کو رحمت کا اور جانوروں تک کے لیے رحمت کا سبق دیا ہے جن لوگوں نے جانوروں کو پالا انہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو وہ تمہاری خدمت کرتے ہیں تم ان کی خدمت کیا کرو جمعہ کا دن ہے نماز جمعہ پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے ہیں ایک صحابی دوڑتے دوڑتے بالکل گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جس اونٹ کو پال کر رکھا ہے میرا اونٹ پاگل ہو چکا ہے میرا اونٹ دیوانہ ہو چکا ہے اس وہ ایسا بدک گیا ہے کہ بھڑک اٹھا ہے جو سامنے آتا ہے اسے مارتا ہے کاٹتا ہے اس نے ایک آدمی کو کاٹ دیا ایک آدمی کو مار دیا اور میرے اونٹ کے لیے آپ کچھ کیجئے کچھ دعا کیجئے کہ کہ میرا یہ اونٹ ذرا ٹھنڈا ہو جائے وہ بدک چکا ہے میں نے اسے ایک روم میں بند کیا ہے اور کمرے میں بند کر کے میں آپ کے پاس آیا ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہمارے نبی نے فرمایا علی چلو ذرا جا کر اس اونٹ کو دیکھتے ہیں وہ صحابی حضور کے قدموں میں گر گئے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس اونٹ کے پاس نہیں جائیں گے وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا اس نے ایک آدمی کو مارا ایک آدمی کو کاٹا وہ آپ کو بھی تکلیف پہنچائے گا اللہ کے واسطے آپ نہ جائیے وہاں پر صرف مجھے بتلائیے میں کیا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میرے بھائی مجھے چلنے دو میں ذرا جا کر تمہارے اونٹ کو تو دیکھو وہ صحابی گھبرائے ہوئے ہیں نہ جانے اللہ کے نبی کو یہ تکلیف پہنچا دے گا کمرہ بند ہے کمرے کو لاک کر دیا ہے اندر اونٹ موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی لاک کھول دو میں اندر جانا چاہتا ہوں یہ صحابی گھبرا رہے ہیں نہ جانے کیا معاملہ ہوگا اس صحابی نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے روم میں جہاں پر وہ بدکا ہوا اونٹ موجود تھا ہمارے نبی اندر تشریف لے گئے ارباب سیر بیان کرتے ہیں تاریخ کی کتابیں گواہ ہے نبی نے کمرے میں قدم رکھا ہے وہ اونٹ آگے بڑھ کر آپ کے قدموں میں گر گیا اونٹ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا ہوا ہے اس کا منہ اللہ کے نبی کے کان کے پاس ہے وہ تھوڑی دیر تک کچھ گنگناتا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد اس صحابی کو بیان کیا ارے میرے بھائی جب اس جانور سے اتنی خدمت لیتے ہو اتنا کام کروا ہو تو اس سے اچھا کھانا بھی تو دے دو یہ مجھ سے فریاد کر رہا تھا کہ میں کام تو کرتا ہوں لیکن مجھے پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا ہے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہ انسان تو انسان جانور بھی آپ کی خدمت میں آتے اور آپ سے رحمت کی امید کیا کرتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے اور میرے بھائیوں یہ کہا جاتا ہے انسان باہر کی دنیا میں تو بہت اچھا ہوتا ہے اس کی پہچان تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں بھی اچھا ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لی اہلیکم وانا خیرکم لی اہلی اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں میرے گھر والوں کے معاملے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ یس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والے والوں کو تو رحمت سکھلائے جانوروں کے ساتھ تو رحم کا معاملہ کیا لیکن میرے نبی کا گھر کا معاملہ کیا تھا تو آئیے میں آپ کو یہ بتلاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علا اختلاف الاقوال نو یا گیارہ بیویاں ہیں لیکن ایک بیوی کی ایسی بات لے کر آؤ کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میرے نبی نے میرے اوپر ظلم کیا ہے ایک بیوی ایسی نہیں ہے کہ جو یہ شہادت دے کہ میرے نبی نے میرے اوپر ظلم کیا ہے بلکہ بیویوں کا بیان یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آ جاتے تھے ایسی پیار محبت سے باتیں کرتے اس طرح ہنسی مزہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آپ کے بعد کیا کیفیت ہوگی لیکن بیویوں کا بیان ہے ہنس رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور جہاں ازان کی آواز سنائی دیتی ہے ہمارے نبی کا یہ حال ہوتا ایسے معلوم ہوتا کہ ہمیں پہچانتے نہیں ہے اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا معاملہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد جلدی جلدی گھر میں آئے اور کہا عائشہ جلدی تیار ہو جاؤ ہمیں باہر جانا ہے کسی کام سے جانا ہوگا کوئی ضرورت ہوگی کہ عائشہ چلو جلدی ہمیں جانا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیوی تھی بیوی شوہر سے بے تکلف ہوا کرتی ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چل سکتے گھر میں بہت کام پڑا ہوا ہے ابھی مجھے بہت کام کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے عائشہ جلدی کرو جو کام میں جلدی نمٹاؤ میرے ساتھ چلو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے بہت کام ہے میں جلدی نہیں نکل سکتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے عائشہ بتاؤ کیا کام باقی رہ گیا ہے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی ابھی تو گھر کو جھاڑو دینا باقی ہے ابھی تو آٹا گوندنا باقی ہے یہ سب کام میرے باقی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک کام کرتے ہیں تو گھر کا جھاڑو دے دے میں آٹا گوند لیتا ہوں تاکہ تیرا کام جلدی ہو جائے گا اور ہمیں جو باہر جانا ہے وہ ہمارا کام بھی نمٹ جائے گا اور میرے بھائی بھائیو تاریخ شاید ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو دینا شروع کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گھر میں آٹا گوندا ہے تاکہ روٹی بنائی جا سکے یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تاجدار مدینہ ہے حبیب کبریا ہے عرب و عجم کے سردار ہے اور دوسری طرف اس نبی کا حال یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں آٹا گوند رہے ہیں تاکہ بیوی کے اوپر جو کام کا بوجھ ہے اس میں ذرا کمی ہو جائے یا میری ماؤں بہنوں سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ اب کل سے آپ یہ کہو آ رہی ہو آٹو نے آ رہی ہو ویلن آج تھی تمج روٹی بناؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل پیش کر رہا ہوں کہ ایسے رحمت للعالمین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی طریقہ ایک ایمان والے کا اپنے گھر میں جینے کا ایک مرد اگر بیوی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا لے اس کی مردانگی پر کوئی فرق نہیں آتا ہے آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم دو قسم کے خیالات پر ایسے گمراہ ہو چکے ہیں جس کی بنا پر ہمارے گھروں میں مصیبتیں آ رہی ہے ایک ہماری وہ اولڈن ٹائمز کی thinking nineteen twenty eight thirty eight forty eight والی کہ ہوں تو مرد چھو مجھوں پر ہاتھ دیتا ہے مجھوں پر تاؤ دیتا ہے اور بس یہ کہ میں گھر میں آؤں تو میری بیوی کاپنا چاہیے میری بیوی مجھ سے ڈرنے والی ہو میں آؤں تو میرے جوتے اتار دے میرے سوکس اتار دے جب تک میں کھانا نہ کھاؤں اس وقت تک وہ کھانا نہ کھائے ایک مینٹالٹی یہ ہے اور ایک آج ہماری ماڈرن مینٹالٹی ایسی بن چکی ہے کہ شوہر گھر سے تھک کر آیا گھر میں اور جیسے گھر میں پہنچا بیوی نے کہا کھاوانو ریڈی کھائے لوں چالی بیڈ روم میں اس کو کہا تو کھانا کھا لے خود سے نکال لے میں چلی آرام کرنے کے لیے یہ بھی غلط ہے ایک ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اس چیز کو وہ بیلنس کر لے اپنی زندگی میں کہ دیکھو کبھی شوہر کو تاخیر ہو گئی ایک کال بیوی کو کر دے بھائی مجھے آنے میں گھر میں لیٹ ہو جائے گا تو کھانا کھا کر فارغ ہو جا یہ انسانیت ہے اور کبھی ہو سکتا ہے کہ شوہر اتنا بزی ہے کہ وہ گھر میں آنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تو بیوی تھوڑا ویٹ کر لے یہ کھاؤں گی تو اپنے سرتاج کے ساتھ کھاؤں گی یہ جو آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی یہ گھر کتنا حسین بن جائے گا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا وہ ایک واقعہ مشہور ہے ایک بھائی گھر میں آیا کہنے لگا جلدی کھانا نہ مجھے بہت بھوک لگی ہے بیوی کو بیوی نے کہا بھی کھانا تیار نہیں ہوا ہے کہا کیسے تیار نہیں ہوا ہے تجھے پتا نہیں میں اتنا تھک کر آتا ہوں جلدی کھانا لا اور اگر نہیں لائے گا تو ابھی میں ریسٹورنٹ نہیں لائے گی تو ابھی ریسٹورنٹ میں جا کر کھا لوں گا بیوی کو دھمکا رہا ہے ابھی کھانا دے ورنہ ابھی میں ریسٹورنٹ چلا بیوی نے کہا پانچ منٹ ویٹ کر لو خوش ہو گیا کہا اچھا پانچ منٹ میں کھانا بن جائے گا پانچ منٹ میں کھانا آ جائے گا بیوی نے کہا نہیں میں پانچ منٹ میں تیار ہو جاؤں گی اور آپ کے ساتھ ہی ریسٹورینٹ چلو گی تو برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ عوام کے ساتھ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانوروں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے بلکہ دشمن بھی سامنے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے اور دشمن نے نے کتنے ظلم کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دشمنی کی بات آتی ہے تو وہ کا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ کا واقعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا میں میری امی رہتی ہے حلیمہ سعدیہ کا میں نے دودھ پیا ہے اور جب حلیمہ سعدیہ کا میں نے دودھ پیا تو وہاں کے رہنے والے میرے ماموں ہو گئے میرے بھائی ہو گئے میرے بھانجے ہو گئے چلو میں وہاں پر جا بناؤ انہیں جا کر دین کی دعوت دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے پہنچے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر دعوت دی قصہ بہت طویل ہے میں مختصر آپ کو بیان کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں دعوت کے بدلے میں دعوت کو قبول قبول کرنے کے بجائے مرد کھڑے ہو گئے عورتیں کھڑی ہو گئے بچے کھڑے ہو گئے پتھر ہاتھ میں اٹھا لیے ہمارے نبی کو گالی دینا شروع کیا پتھروں سے مارنا شروع کیا اور اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کی مار کھا رہے ہیں اور اللہ کے نبی آگے بڑھ رہے ہیں جب اللہ کے نبی مار کھا کر تھک گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے حضرت زید ابن حریصہ فرماتے ہیں لوگوں نے میرے نبی کو بیٹھنے بھی نہیں دیا جب بیٹھے تو پکڑ کر کھڑا کر دیا پھر پتھروں کو مارنا شروع کیا یہاں تک کہ ایک پتھر اتنا زور سے آپ کے سر پر آ کر لگا ہے کہ خون نکلنے لگا اور خون نکلتے نکلتے آپ کے پیر مبارک تک چلا گیا اور آپ کے جوتے بھی خون سے لال ہو گئے جوتیاں مبارک نالین مبارک بھی خون آلود ہو گئے بعد مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اندازہ لگاؤ کہ یہ جو تعبیر حضرت زید ابن حارثہ کی ہے کہ میرے نبی کو سر پر مار لگی پیر میں خون پیر تک خون پہنچ گیا یہ صرف سر کی مار کا خون نہیں تھا اس لیے کہ آپ اندازہ لگاؤ ایک آدمی کھڑا ہو چاروں طرف سے لوگ پتھر مار رہے ہو اس آدمی کا تو پورا بدن زخمی ہو جاتا ہے اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ اگر اس وقت کسی نے ہمارے نبی کے کپڑے اتار کر دیکھا ہوتا تو اس کی آنکھ یہ دیکھتی کہ جیسے گسل کرنے سے بدن سے پانی بہتا ہے ویسا نبی کے کے بدن بدن سے خون خون بہ رہا تھا تھا پورا آلود ہو چکا اتنے پتھر زخم کا چکے تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم دور پہنچ گئے اور جب کوئی نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے جوتے خون کی وجہ سے چپک گئے تھے میں جوتے نکالنا چاہ رہا تھا آپ کے جوتے نکل نہیں رہے تھے میں پانی لے کر آیا میں نے آپ کے پیروں پر جوتوں پر پانی ڈالا تب جا کر آپ کے جوتے پیر مبارک سے نکلے ہیں اتنی تقریب اٹھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جب ہمارے نبی مار کھا کر اس کونے میں بیٹھے ہوئے تھے فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی فرشتے کہنے لگے اے مولا یہ تیرا حبیب ہے یہ تیری دعوت دیتا ہے یہ تیرا نام لیتا ہے آج اسے اتنا مارا گیا ہے کہ یہ پورا خون آلود ہو چکا ہے اللہ اجازت دے دے اللہ اجازت دے دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے فرشتوں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ دونوں طرف سے پہاڑوں کو ملا دو اور اس میں پوری قوم کو دبا دو انہیں ختم کر ڈالو لیکن ہاں میرے فرشتوں اس کام کو کرنے سے پہلے ذرا میرے نبی سے اجازت لے لینا اللہ نے فرمایا فرشتوں سے اس کو کرنے سے پہلے میرے نبی سے اجازت لے لینا فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دست بستہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے حکم ہوا ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ان کو نچوڑ کر دبا کر ختم کر دیا جائے لیکن آپ سے پہلے اجازت مانگتے ہیں اگر آپ اجازت دو تو ہم یہ عمل کر لیں اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس اللہ نے مجھے رائے دینے کا حق دیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے فرشتو یہ بیچاری میری قوم نادان ہے یہ میرے مقام کو نہیں سمجھتی ہے میں تو دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہی ہدایت دے دے اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہ ہو اللہ ان کی اولاد کو ہدایت دے دے حضور کے الفاظ تھے اللہم اہدی قومی فینہم لا یعلمون اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ بیچاری سمجھتی نہیں ہے یہ بیچاری نبی کے مقام کو نہیں جانتی ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علی نے لکھا ہے اللہ کو عذاب نہیں بھیجنا ہوتا اللہ نہیں بھیجتا لیکن اللہ نے فرشتوں کو جان بوجھ کر بھیجا کہ جا کر میرے نبی کو پوچھو اور میرے نبی کو معلوم کرو اس لیے کہ اللہ فرشتوں کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ تم میرے نبی کو نہیں پہچانتے ہو تم میرے نبی کو نہیں پہچانتے ہو میرا نبی تو وہ نبی ہے کہ جو معاف کرنے سے خوش ہوتا ہے بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے دعا کی ہے اللہم مہدی قومی لا کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ بچاری نادان ہے یہ جانتی نہیں ہے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت اللہ ہونا اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف والوں کے لیے دعا کی اللہم مہدی قومی فینہم لا یعلمون کہ اللہ اس قوم کو اس طائف والوں کو تو ہدایت دے دے یہ نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا تھی اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ طائف بھی ایمان لائے گا لیکن اللہ کے نبی کی دعا نکلی ہوئی تھی بعد میں چل کر پورے طائف نے ایمان کو قبول کیا پورا طائف ایمان کو قبول کرتا ہے اور اسی طائف سے محمد بن قاسم نام کے ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے ساتھ پوری آگے بڑھنے لگتے ہیں اور سندھ کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں ہندوستان میں سندھ کے علاقے کو فتح کرتے ہیں اور محمد قاسم نے جو تائف کے رہنے والے تھے قبیلے بنو سقیف کے رہنے والے تھے سندھ میں پہنچ کر اسلام کی دعوت دی ہے اور اسی اسلام کی دعوت کے نتیجے میں سارے لوگوں نے ہندوستان میں اسلام کو قبول کیا وہی ہندوستان جو بعد میں جا کر ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش میں تقسیم ہوا اور وہی ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ جو آج یہاں پر یوکے میں موجود ہے مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ کے نبی کی وہ دعا کا نتیجہ تھا کہ طائف کو ہدایت ملی محمد ابن قاسم کھڑے ہوئے ہندوستان کو فتح کیا ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں اسلام پھیلا اور کی برکت کے نتیجے میں آج یو کے میں بھی ہمیں اسلام نصیب ہوا ہے تو یہ تو دعا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طائف والوں کے لیے جس طائف کے واقعے نے پوری دنیا کے اندر لوگوں کو اسلام قبول کروا دیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا ہے برحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی محبت کا معاملہ کیا مشہور واقعہ ہے مسجد نبی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں ایک دیہاتی ایک کافر آدمی جو دیہاتی ہے گاؤں کا رہنے والا ہے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے اس کا وہاں سے گدر ہوا گاؤں سے آیا تھا مسجد نبی کے پاس سے گدر ہوا اسے پیشاب کا تقاضا ہوا اس نے دیکھا یہ کمرہ بنا ہوا ہے گز گیا مسجد نبی میں اور ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد میں مسجد نبی میں اس دیہاتی نے لا علمی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ادھر صحابہ کرام تشریف فرما انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں آ کر کونے میں کھڑے رہ کر پیشاب کر رہا ہے صحابہ بڑا اٹھے اور کہا پکڑو پکڑو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہلو ہو ام ہلو ہو نہیں نہیں نہیں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے اس کو بیچ میں مت روکنا اسے تکلیف ہو جائے گی کر لینے دو اسے پیشاب اس شخص نے پیشاب کر لیا لیکن جب مڑ کر دیکھا صحابہ غصے میں گور گور کر دیکھ رہے ہیں وہ تو بیچارہ گھبرا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا ایک صحابی کو فرمایا ایتونی سجلم من الماء ایک بکٹ میں پانی لے کر آؤ پانی لایا گیا اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے پانی ڈال کر پیشاب کو صاف اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا وہ تو صحابہ کے گرنے کو دیکھ کر اتنا گھبرایا ہوا تھا پسینہ پسینہ ہو گیا شیور ہونے لگا کاپنے لگا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا کر کہا السکینہ سکینہ ایوہ المسکین امرات من قریش کہ اے میرے بھائی مت ڈر مت میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہو معمولی کھانا کھاتا ہو اور ہاں میرے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ذکر اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ کا گھر نمازوں کے لیے ہوتا ہے اللہ کا گھر تلاوت کے لیے ہوتا ہے یہاں پر گندگی کرنا پیشاب وغیرہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کرنا اللہ کے گھر کا احترام کرنا یہ جملے جب اس شخص نے سنے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں تو سوچتا تھا کہ ابھی مجھے مارا جائے گا پیٹا جائے گا لیکن اس کی زبان سے نکلا مار رائی تو معلمن احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضور سے بڑھ کر کوئی ٹیچر کو نہیں دیکھا کتنے پیارے انداز میں مجھے اللہ کے نبی نے سمجھایا وہ وہ کافر شخص وہ دیہات کے رہنے والے شخص اتنے متاثر ہوئے اسی وقت انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے بھی کلمہ پڑھا دو میں ایمان قبول کرتا ہوں اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اور اس کے بعد میں اپنے قبیلے کے پاس گئے قبیلے میں جا کر پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور اعلان کر رہے ہیں ایوہ الناس یا ابی یا عمی یا یا اخی خالی لا بے سیاح اے میرے ابا جان اے میرے چچا جان اے میرے خالو جان اے میرے بھائی جان چلو چلو چلو اس شخص کے پاس چلو جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا ہے جو بہت بھلا انسان ہے لوگوں کو ان کے واقعات سنائے چنانچہ تاریخ گواہ ہے اس ایک واقعات کی وجہ سے اس ایک واقعے کی وجہ سے اس قبیلے کے تین سو آدمیوں نے شام تک میں ایمان قبول کر لیا یہ تھے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ کا خطاب دیا ہے اس میں ذرہ برابر شبہ نہیں چاہے وہ باہر کے لوگ ہو چاہے گھر والے ہو چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو ہر ایک کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا میرے بھائیوں یہ اخلاق آج ہمیں پیدا کرنا ہے یہ مزاج مزاج ہمارے اندر پیدا ہو جائے حضرت مولانا سلیم دھوراج صاحب دامت برکاتہم لیسٹر سے ایک مرتبہ یہاں پر تشریف لائے تھے انہوں نے ایک عجیب بات سنائی انہوں نے کہا کہ ایک انگریز سے میری ملاقات ہوئی جس نے ایمان قبول کر لیا تھا ایک انگریز سے میری ملاقات ہوئی جس نے ایمان قبول کر لیا تھا اس انگریز نے مجھے یہ کہا مولانا کہہ رہے کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ مولانا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پہلے اسلام کو سٹڈی کیا بعد میں مسلمانوں کو میں نے دیکھا اللہ کا شکر ہے میں نے پہلے اسلام سٹڈی کیا بعد میں میں نے مسلمانوں کو دیکھا اگر میں پہلے مسلمانوں کو دیکھ لیتا تو شاید کبھی بھی اسلام قبول نہ کرتا لیکن چونکہ میں نے اسلام کو سٹڈی کیا ہے میں جانتا ہوں کہ اسلام کی تعلیم کچھ اور ہے اور آج مسلمانوں کی زندگی کچھ اور ہے اس لیے میرے بھائیوں آج ہمیں یہ اخلاق اپنانے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے اسی لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ کہ دین نماز پڑھنے کا روزہ رکھنے کا زکاة دینے کا حج کرنے کا صرف نام نہیں ہے دین تو نام ہے خیر خواہی کا کہ ہم نماز روزہ زکاة حج کے ساتھ ساتھ آپس میں خیر خواہی کا بھی معاملہ کریں صحابہ نے عرض کیا لیمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والا کس سے خیر خواہی کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمت المسلمین ولعامت الناس اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے خیر خائی کرو کہ توحید کو تھام کر رکھو اللہ کی کتاب سے خیر خائی کرو کہ تلاوت کرو اور قرآن پر عمل کرو اللہ کے نبی سے خیر خائی کرو کہ نبی کے طریقے پر چلو اور امام وقت کے ساتھ خیر خائی کرو کہ امام جو بات کہے امیر جو بات کہے اس کی اطاعت کرو اور آگے فرمایا ولی تمام لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرو پیار محبت کے ساتھ رہو یہ ہے ڈیفینیشن ریلیجن اسلام کی اور دین کی جسے ہم سب کو اپنانا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر الحمد للہ رب العالمین ایک ضروری اعلان کر دوں آپ کو جیسے گزشتہ کل بھی کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالی آئندہ کل ہماری مسجد میں میرے بھائی قاری احمد علی فلاحی جو انڈیا سے تشریف لائے ہیں ان کا بیان ہے اور یہی پونے آٹھ بجے عصر کی نماز ہوگی اور عصر کی نماز کے بعد ان کا بیان ہوگا آپ تمام ادرا سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی تشریف لے آئیں اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا شریف پڑھ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 اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت اللهم عنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت وبليات الموت اللهم جرنا من النار اللهم جرنا من النار اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار و خطاکار ہے مولا پوری زندگی زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے اللہ بدن کا ایک اقبال گنے گار ہے اللہ بدن کا ایک غزو گنے گار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے مولا رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا اللہ ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا مولا مولا سچے دل سے تیرے سامنے دیا کی بھیک مانگتے ہیں اللہ ہمیں فرما دے مولا اگر تو ناراض ہو جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے مولا تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے اللہ تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہے ہی تو ہمارا خالق و و مالک رازق ہے مولا جیسے بھی ہے تیرے بندے ہیں اللہ معاف فرما دے ابھی اور اسی گھڑی مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا ہے se formada é مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے اللہ جو مقروض غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے مولا کریم ہم میں آپس میں پیار محبت نصیب فرما دے اتحاد نصیب فرما دے اتفاق نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اللہ بھائی بھائی میں محبت نصیب فرما دے بھائی بہن میں محبت نصیب فرما دے بہن بہن میں محبت نصیب فرما دے اولاد اور والدین کے رشتوں کو مضبوط فرما دے میاں بیویوں میں آپ آپس میں محبت اور انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما دے دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا مولا ہمیں تیرا بنا دے اللہ تو ہمارا بن جا اللہ ہمیں سرات مستقیم پر ڈال دے اللہ اگر ہم سیدھے راستے پر نہ بھی آئے تو ہمیں پکڑ پکڑ کر سرات مستقیم پر گامزن فرما دے اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے ایمان پر استقامت استقامت نصیب فرما دے اللہ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں اے اللہ ہمارے ایمان کی تو حفاظت فرما لے اللہ ہم ہمارا ایمان تیرے پاس امانت کے طور پر رکھ دیتے ہیں مولا تو ہی حفاظت فرما لے اور ہم سب کے لیے رستگاری کے فیصلے فرما دے اے راہ العالمین ہمارے گھروں میں ہماری آل اولاد میں اسلامی فضا قائم فرما دے رب کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو ختم فرما دے مولا ہمیں نہیں معلوم ہمارا کون سا بھائی پریشان ہے کون سی بہن پریشان ہے نہ جانے کس کے دل پر کیا گزرتی ہے اللہ دلوں کے حالوں کو تو جانتا ہے ہم تو دعا کرتے ہیں امت کے ہر پریشان حال کی پریشانی کو ختم فرما دے رب کریم ہم سب کو شیطان کے شر سے بچا لے نفس کے سرور سے بچا لے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے مولا جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما دے الہ العالمین ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے انہیں دین کے دائی بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے ہماری بچیوں کو دین کی دائیہ بنا دے عفیفہ بنا دے پاک دامن بنا دے اور ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری اولاد کو محروم نہ کر دینا مولا ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما دے مولا ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے اللہ والدین بہت بڑی دولت ہے الہ العالمین اگر وہ زندہ ہو مولا تو ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے اللہ ان کی ہر پریشانی کو ختم فرما دے ہر بیماری کو ختم فرما دے الہ العالمین ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ ہستا ہوا رکھ <laughs> مولا وہ دنیا میں بھی ہنستے رہے وہ آخرت میں بھی ہنستے رہے اور اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے والدین کے ہم پر بہت احسانات ہے مولا ہماری ماں نے بڑے لاڑ اور پیار سے ہمیں بڑا کیا ہے علاغ العالمین ہم تو بہت چھوٹے تھے مولا ہماری ماں نیند میں سوئی ہوتی ہم نیند میں ہماری ماں کی چھاتی کو ایسے کاٹ لیتے تھے کہ بیچاری تڑپ کر اٹھ جاتی تھی لیکن اللہ اس کے باوجود اس نے کبھی ہمیں دھتکارا نہیں ہے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا دیا اے اللہ تو نے بڑی پیار کرنے والی ماں نصیب فرمائی ہے بڑا شفقت کرنے والا باپ نصیب فرمایا ہے اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے بس ماں ماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے الہ العالمین ہم سب کی امت کے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں مولا کریم آج ہمیں ان کا حال معلوم نہیں ہے انہیں ہمارا حال معلوم نہیں ہے الہ العالمین ان مرحومین کی مغفرت فرما دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے اصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرما دے مولا کریم جو عورتیں بیوہ ہو چکی ہے تو ان کا کفیل بن جا ان کے شوہروں کی مغفرت فرما دے جن شوہروں نے بیویوں کو کھو دیا ہے الہ العالمین ان بیویوں کی مغفرت فرما دے اور ان شوہروں کو ہمت نصیب فرما دے رب کریم ہمارے حال پر ہم فرما دے مولا کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہے حضرت عائشہ کا بیان ہے رات کا وقت ہوتا اللہ کے نبی کو نیند نہیں آتی اب کروٹوں پر کروٹیں بدلتے تھے میں پوچھتی تھی اللہ کے نبی نبی آپ آرام کیوں نہیں کر لیتے آپ سو کیوں نہیں جاتے اللہ کے نبی کا جواب ہوتا عائشہ مجھے میری امت کے بارے میں ڈر لگتا ہے عائشہ میری امت کی پکڑ نہ ہو جائے اللہ نے کیسا پیار کرنے والا نبی نصیب فرمایا ہے اے اللہ اس نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے اللہ اس نبی نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے فاقے برداشت کیے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ زمانہ کا بیان ہے اببہ جان میرے گھر پر آئے آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا میں سمجھ گئی کہ اببہ جان بھوکے ہیں میں نے اببہ جان سے کہا اببہ جان گھر میں ایک خجور بھی نہیں ہے کہ جو میں آپ کو پیش کر سکوں تین دن سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے اللہ کے نبی بھوکے ہیں بیٹی فاطمہ بھوکی ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سینے سے لگا لیا فرمایا بیٹی صبر کر لے بیٹی صبر کر لے بیٹی صبر کر لے اللہ ہماری صبر کی برکت سے میری امت کو معاف کر دے گا اللہ میری امت کو معاف کر دے گا پروردگار عالم ہم نے اس نبی کا حق ادا نہیں کیا ہے مولا جب ہمارے گناہوں کو مولا جب ہمارے یہ گناہ نبی کے روزے پر پہنچتے ہوں گے ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی مولا وہ نبی کتنے ہمارے لیے تڑپتے رہے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے مولا کریم ہم آج بھی اپنے نبی کو کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اللہ یہ ہمارا جرم عظیم ہے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے مولا معاف فرما دے اللہ سچی توبہ کرتے ہیں آئندہ گناہ نہیں کریں گے آئندہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے آئندہ صحیح زندگی گزاریں گے مولا اب تو معاف فرما دے دیکھ مولا ہم روزے کی حالت میں ہے مولا دن بھر سے بھوکے پیاسے ہیں تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ گناہ نہیں کریں گے گے اللہ آپ سے تجھے ناراض نہیں کرے گے اللہ آپ تو معاف فرما دے مولا ہمیں یہ بھی معلوم ہے ہمارا یہ وعدہ بہت جھوٹا ہے ابھی وعدہ کیا ہے پھر مکر جائیں گے لیکن اللہ آج تو ہمارے بول پر فیصلہ فرما دے اور ہم سب کو ابھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت kıyamet sifun ve selamun.